اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظیم صدق وقالت اليهود ليست النصارى على شيء یہودی کہنے لگے کہ نصارہ صحیح راستے پر یعنی عیسائی صحیح راستے پر نہیں ہیں اور عیسائی کہنے لگے کہ یہودی سیاحی راستے پر سرات مستقیم پر نہیں ہیں بہم یتلون الکتاب حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے تھے کزال کا کال الزینہ لایا مثل قولہم اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا یعنی جاہل تھے کہ وہ بھی کہنے لگے کہ فلاں فلاں لوگ صحیح حق پر نہیں ہم ہی حق پر ہیں واللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانو فی اختلفون اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن مختلف فی امور میں فیصلہ فرمائیں گے ومن و ممن منع مساجد اللہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو منع کرتا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آنے سے مساجد میں آنے سے منع کرتا ہے وہ مساجد کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ شخص و خراب ان مساجد کو خراب اور ویران کرنے میں کوشش بھی کرتا ہے الائیک الائیک ماکان الحم اید خلوحا اللہ خائفین یہ وہ لوگ ہیں کہ ان مسجدوں میں داخل نہیں ہوتے اگر کہیں ہونا بھی پڑے تو مگر یہ کہ ڈر ڈر کر داخل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے بات یہ چل رہی تھی کہ اکثر اہل کتاب یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان سے اسلام سے پھیر کر کفر کی طرف اپنی جیسا بنا لیں اس پر تفصیلی عرض کر دیا تھا اور اصل نجات کی راہ قرآن مجید نے بتائی کہ ایمان کے بعد نماز کی پابندی زکوٰۃ کی اور ہر عمل خیر کی طرف انسان کو کوشش کرنی چاہیے جیسے یہودیوں کی اور باتیں ذکر ہو رہی تھیں تو ایک اور بھی ان کی غلط ترتیب کی بات ذکر کی قرآن مجید نے کہ یہودی لوگ عیسائیوں کو کہتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں اور عیسائی لوگ یہودیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہودی لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں بہم یتلون الکتاب حالانکہ ان کے پاس یعنی یہودیوں کے پاس دور عیسائیوں کے پاس انجیل کتاب ہے ایسے ہی وہ لوگ بھی یہ باتیں کرنے لگے لا یا جو جاہل تھے مراد اس سے مشرقین مکہ ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ یہودی بھی غلط ہیں یہ عیسائی بھی غلط ہیں اور مسلمان بھی غلط ہیں ہم ہی صحیح ہیں اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ مختلفی امور میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے یہ بات یہودیوں نے کب کہی کہ عیسائی لوگ صحیح مذہب پر نہیں ہیں کہ جب حضرت علیہ السلاۃ والسلام کا ظہور ہوا اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہودیوں نے سب سے بڑا ظلم جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا ہے کہ ان کے بارے میں غلط باتیں کہی ہیں حتیٰ کہ ان کی والدہ کے بارے میں بھی غلط باتیں کہی اور بعض یہودی تو یہ کہنے لگے الب باللہ کہ یہ عیسیٰ ابن مریم یہی مسیح ہے یعنی یہی دجال ہے اللہ باللہ اور ان کے خلاف جہاد کرنا یہ ہماری شریعت میں حکم آیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو وہ مسیح یعنی جو حدیث میں آتا ہے مسیح دجال یہ کہنے لگے اس پر یہ اختلاف سخت ہوا اور پھر عیسائیوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ باتیں کہنا شروع کی کہ یہودی لوگ غلط ہیں اور انہوں نے اپنے انبیاء علیہ مسلاط والسلام کو بھی قتل کیا حضرت ذکری علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا حضرت یہی علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا اور وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے جو ابھی عرض کی کہ عیسی علیہ السلام یہ وہ علیہ اللہ دجال ہے جو قرب قیامت کے وقت جس کا ظہور ہوگا اور اس کے اس کے ساتھ ہاں، قتال کرنا یہ ضروری ہے رومیوں کا جو بادشاہ تھا اس وقت یہ عیسائی مذہب کا تھا علیہ السلام کے بعد کی بات ہے یہ باتیں جو آپس میں اختلاف پکڑی ان کی تو یہودیوں کا اس وقت بیت المقدس وغیرہ کے اوپر قبضہ تھا عیسائیوں کے اس بادشاہ نے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا بیت المقدس وغیرہ کو اس نے سب یہ علاقہ فتح کیا اور چونکہ اس وقت ظاہری عبادت یہ یہودیوں کی تھی عبادت خانہ تو اس لحاظ سے وہ بھی ضد و انعد میں آ کے کہ یہ ان کا ہے تو خراب کرنے اور ویران کرنے کی کوشش کی ہے بے ادبی کی ہے رومیوں کے بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ جو عیسائی تھا بعض اس بات کا انتقام لینے کے لیے کہ یہودی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب دور آخری شریعت کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی لوگ عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی لوگ صحیح نہیں ہیں اور آ آ یہ جو مشرقین مکہ ہیں ان کو بھی پھر موقع ملا یہ بھی دوسروں کو کہنے لگے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کا بھی کہنا صحیح ہے اور عیسائیوں کا کہنا بھی صحیح ہے کہ صحیح تو دونوں ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس جو کتابیں تھیں تو وہ انہوں نے تحریف کر دی معرف کر دی اپنی مرضی کے مطابق ان میں کمی پیشی کر دی ہے تو اب دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں پھر دونوں اعلی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے مشرق بنے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا سب سے بڑا شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی اولاد یعنی اللہ کا شریک بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اولاد بھی گویا کہ نسبت کر دی ہے تو مشرقین مکہ بھی مسلمانوں کو بھی یہ کہتے تھے یہودوں کو بھی یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی کہ یہ سارے غلط ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مختلف فی امور میں فیصلہ فرما دیں گے کہ کون حق پر ہے کیونکہ اوپر والی عید میں حق پر رہنے والوں کی بات بتا دی تھی کہ من اسلم وجہ وہ محسن فلاح اجرح ان ولا خوف علیہم ولا هم ہو کہ جو شخص صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ ایمان لایا اور پھر نیک نیتی کے ساتھ عمال صالحہ کو بجا لاتا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرمائیں گے اور اس کو کوئی خم خوف نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہو اس بات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے کہ جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتا ہے اس اس عید کا اوپر والی عید کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عیسائیوں نے حملہ کیا بیت المرومی عیسائیوں نے حملہ کیا بیت المقدس پر اور انہوں نے بیت المقدس کی بے ادبی کی توہین کی معاذ اس نظر سے کہ وہ یہودیوں کی اس وقت عبادت ان کے قبضے میں تھی اور وہ عبادت کر رہے تھے تو گویا کہ اللہ کا گھر ہے وہ بھی بیت المقدس اور عیسائیوں نے یہودی عبادت وہاں کر رہے تھے تو یہودیوں کے ساتھ ضد و انعد کی وجہ سے اللہ کے گھر کی بھی بے ادبی کی تو پھر دوسری آیت فرمائی کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو آنے سے روکتا ہے اور اس گھر کو خراب کرنے کی ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے اور یہ جو گھر کو ویران کرنے والے لوگ ہیں خود گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں مساجد میں داخل ہوتے وقت ڈرتے ہیں کیونکہ اندر ایمان تو ہوتا نہیں ہے جو مسجد کو اور اس طرح خصوصاً سب سے زیادہ جو مقدس اور زیادہ فضیلت والی مسجدیں جو ان کے ساتھ بے ادبی کرے گا تو وہ زیادہ مجرم ہے زیادہ گناہ گار ہے علماء نے لکھا ہے کہ تمام مساجد سے سب سے بڑی مقدس اور فضیلت والی مسجد مسجد حرام ہے پھر بیت المقدس ہے پھر مسجد نبوی ہے اور اس کے بعد تمام مسجدیں بھی سب مقدس ہیں تو کسی مسجد کی جو اللہ کے عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں ان کی بے ادبی کرنا توہین کرنا یا ان کو بلا وجہ گرانا شہید کرنا یہ بہت بڑے ظلم میں داخل ہے اور دوسرے مقام پہ تو فرمایا کہ انما یامر و مساجد اللہ منامن اللہ والیوم اللہ کہ عالِ ایمان مساجد بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اعل کفر ہیں تو وہ مساجد کو گراتے یا ویران یا توہین کرتے ہیں اس میں اصل تو یہاں پر بیت المقدس کی جو بے ادبی کی گئی تھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو رومیوں نے خراب کرنا ویران کرنا چاہا برباد کرنا چاہا اور پھر جو لوگ اس وقت وہاں عبادت کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کو بھی تکلیف دینے کی کوشش کی ثانیاً اس عید کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے تقریباً چودہ پندرہ سو کی تعداد تھی کل اور ان حضرات کا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا تھا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا لیکن مشرقین مکہ ان کی سرداری تھی وہ قابض تھے اس وقت مکہ پر تو انہوں نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ کرام کو مسجد حرام میں نہیں جانے دیا روک لیا اور پھر شرائط طے ہو کر اگلے سال اس عمرے کی قضا کی گئی تو فرمایا کہ یہ بھی بڑے ظالم ہیں کہ کیوں مسجد سے روکا گیا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہی اصول ہمیشہ کے لیے ہے کہ مسجدوں سے لوگوں کو ذکر و اذکار تلاوت اور عبادت کرنے سے نہیں روکنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص جامع مسجد بناتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اذن عام کرے جمعے کے لیے کوئی خاص لوگ اس کی مسجد میں جمعہ پڑھنے آ سکتے ہیں اور خاص لوگ جمعہ پڑھنے کے علاوہ اور کوئی نہیں اس میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آ سکتا تو وہ جمعے کی مسجد ہی نہیں ہے پھر اس میں جمعہ ہی ادا نہیں ہوگا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جیلوں کے لیے یا یہ جو اٹامک انرجی کے مسائل ہیں تو اس کے لیے یہ جمعے کے مسائل اس طرح کے درپیش ہیں کہ جیل میں بھی باہر سے لوگ جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے تو کیا اندر والوں کا جمعہ ہوتا ہے یا نہیں اور ایسے ہی جو مخصوص بعض حکومت کے حساس ادارے ہیں اس کے اندر وہ ملازمین تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو باہر والے لوگ نہیں آ سکتے یہ ایک مسئلہ سابقہ جدید مسائل میں دارالفتاؤ میں آیا بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اس مجبوری کے تحت کہ وہ اس لیے مسجد سے نہیں روکتے کہ مسجد ان کی ذاتی ہے بلکہ وہ کچھ اور حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے باہر سے وہ لوگوں کو روک رہے ہیں تو علماء نے وہ تو جمعہ کے جواز کا فتویٰ دیا لیکن عام کوئی شخص مسجد سے لوگوں کو روکتا ہے کہ اپنی ذاتی عبادت خانہ یا ذاتی قبیلے یا اس لیے بنایا ہوا اور دوسرے لوگوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے یا بے بے دین سمجھ رہا ہے اور مسجد میں وہ آنے سے روک رہا ہے تو اس مسجد کی جو فضیلت جامعیت کی ہی وہ ختم ہو جائے گی اس میں جمعہ ہی نہیں ہوگا کہ مسجد سے روکنا جائز نہیں اور اب بھی یہی حکم ہے اور شریعت اسلامیہ میں تو دوسرے عبادت خانوں کا بھی احترام کا حکم ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے دور میں یمن کا گورنر بنایا تھا تو اس میں آپ نے بڑی خاص خاص نصیحتیں فرمائی تھیں اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو معاذ جہاں آپ جا رہے ہو وہاں پر عیسائیوں کی آبادی زیادہ ہے اگرچہ وہ لوگ تسلیم ہو گئے آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں مسلمانوں کے تحت ہو گئے ہیں اب مسلمانوں کا حاکم اور قاضی وہاں جا رہا ہے لیکن وہاں آبادی عیسائیوں کی زیادہ ہے ان کے عبادت خانے بھی وہاں پر ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرنا اور ان کے عبادت خانوں کو بھی ختم نہیں کرنا وہ اسی طرح اپنے عبادت خانوں میں کام کرتے رہیں ہاں تبلیغ ترہیب فضیلت یہ ہوتی رہے اور جس کو اسلام کے حقائق سے آشنائی ہوگی وہ اسلام کی طرف آنے لگ جائے گا لیکن ان کے عباد خانوں کو نہیں گرانا اور دیکھو بچنا مظلوم کی دعا سے کہ وہ عرش کو ہلا دیتی ہے کہ ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ ترتیب چلائی حکومت کی تو عیسائی لوگ حیران ہو گئے کہاں یہ کیسا مذہب ہے کہ یہیں کے امیروں سے یہ پیسے لیتے ہیں اور یہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کتنا اچھا مذہب ہے کہ سب لوگوں کو کھانے پینے کی تو ہزاروں عیسائی وہ اس کے یمن کے علاقے کے مسلمان ہو گئے تھے مسلمانوں کے اچھے اخلاق اچھا طریقہ کار اچھی عبادت دیکھ کر وہ عیسائی لوگ کہ ان کا کتنا اچھا طرز ہے وہ مسلمان ہو گئے آج ہمیں تو کوئی دیکھنے آیا نہ چیک کرنے آئے کہ مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے ان کے اخلاق کو ان کے طریقے زندگی کو تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ تھوڑا جو رغبت رکھتا ہوا مسلمان ہوگا تو وہ بھی کہیں اتنی رغبت بھی وہ کھو کے بھاگ نہ جائے آپ نے دیکھا وہ جو گرفتار ہوئی تھی خاتون وہ طالبان سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئی اور پھر وہ اسلام کے اندر آئی اس نے پردہ کیا فلاں کیا مصر کا جب دورہ کیا تو بادشاہ نے ہاتھ ملانا اس سے چاہا تو اس نے کہا کہ اسلام مذہب میں تو ہاتھ ملانا غیر محرم عورت کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو مصر کا بادشاہ موجودہ سابقہ سابقہ کی کہانی نہیں اس نے کہا کہ بنیاد پرست مسلمان ہو گئی ہے اب دیکھو نا دکھ تو یہ ہے کہ اپنے ہی لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں تو مسلمان حکمرانوں کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ غیر مذہب کے عبادت خانوں کو بھی گرانا ان کی توہین اور بے ادبی کرنا جائز نہیں دیکھو وہ غیر مذہب ہماری نظر میں غیر مذہب ہے واقعتاً وہ کافر ہے سب کچھ ہے لیکن وہ اپنے دین اپنے دل اپنے دماغ اپنے نظریے کے اعتبار سے تو ابھی تک وہ اپنے مذہب کو صحیح سمجھ رہا ہے تو جب ہماری مسجد کو کوئی کافر گرائے گا تو ہمیں دکھ پہنچے گا کیونکہ ہم اپنے عبادت خانوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں فضیلت والے ہیں مقدس ہیں اسلام مذہب برات ایسے ہی ابھی تک اس کا نظریہ عقیدہ صحیح نہیں ہوا جو کافر ہے تو وہ اپنے عبادت خانے کو صحیح مقدس سمجھ رہا ہے تو اس کو گرانے کی اجازت نہیں محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی مشہور مجاہد اسلام ہے کہ جس کا نام لے کر مسلمان اپنا سر فخر سے بلند سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی تاریخ میں بڑا عجیب غیرت مند جرنیل گزرا ہے جب انہوں نے سندھ کے علاقوں میں یہاں حملہ کیا وہ لمبا لمبی کہانی ہے وہ خاتون کا خط ہے اور یہ وہ تو یہاں ہندوؤں کے عبادت خانے تھے تو کوئی ارادہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا کہ کسی ہندوؤں کے عبادت خانے کو گرانا ہے یا اس کی توہین کرنی لیکن حملے کے وقت کہیں کوئی منجلی کی چوٹ وغیرہ لگ گئی تھی تو بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم حکومتی انتظام کے اعتبار سے ہندوؤں کے عبادت خانوں کو صحیح کریں گے جو ان کی توڑ پھوڑ ہو گئی ہے اس بات کو بعض ہندوؤں نے اتنا اچھے انداز میں لیا اور بعض ہندو مسلمان ہو گئے تھے کہ یہ تو ایسے اچھے لوگ ہیں یہ تو اس کے با... یہ تو ہماری زیادتی تھی اور اس عورت کا خط تھا اور پھر وہ حملہ کرنے کے لیے آئے لیکن ہم ہمیں تو یہ بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے تھا ایسے ہمارے ظلم تھے اور ہمارے بعد خانوں کو بھی یہ ختم کر دیتے یہ تو اچھے لوگ ہیں علماء نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے جو ایک اچھے جرنیل گزرے بادشاہ گزرے ہیں لیکن انہوں نے جو ابا صوفیہ والا گرجا ختم کیا تھا وہ ان کے جذبات تھے لیکن اس وقت بھی علماء نے یہ تائید نہیں کی تھی کہ وہ گرجا ترکوں کے وقت کی بات ہے تو بعد میں جب انگریزوں کی وہاں پر تسلط ہوا تو مسلمانوں کی وہاں مسجد تھی تو انہوں نے پھر اس کو ختم کر کے اپنا پرانا وہ گرجا بحال کیا تو مسلمانوں کے جلسے جلوس نکلے لیکن غلطی تو پہلے مسلمانوں کی تھی کہ اس ان کے عبادت خانے میں ان کو گرا کر اپنا عبادت خانہ نہیں بنانا تھا بات یہ ہے کہ اگر کوئی علاقہ سارا ہی عیسائی مسلمان ہو جائیں اور وہ عیسائی پھر خود ہی اپنے عبادت خانے کو مسجد میں بدلنا چاہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے یہاں یہ کہ جیسے آج کل یورپ میں ہو رہا ہے آپ کو اس سے زیادہ واقف ہو کہ یہ عیسائی لوگ جب کوئی پیسے ویسے ضرورت ہوتے ہیں تو اپنے عبادت خانے کو بیچ دیتے ہیں تو اگر وہ اپنے عبادت خانے کو بیچتے ہیں اور مسلمان اس کو خرید لیتے ہیں پھر اپنے مرضی نقشے کے مطابق مسجد بناتے ہیں تو یہ کوئی غلط اور خلاف شرح بات نہیں لیکن بلا وجہ ان کے عبادت خانوں کو گرانا یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل